ابو کامل جہدری نے کہا ہمیں عبد الواحد نے آمش سے حدیث بیان کی نیز ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب نے کہا ہمیں ابو معاویہ نے آمش سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت ابراہیم تیمی سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول کون سی مسجد جو زمین میں بنائی گئی پہلی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام میں نے پوچھا پھر کون سی فرمایا مسجد اقسا میں نے پھر پوچھا دونوں کی تعمیر کے مابین کتنا زمانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس برس اور جہاں بھی تمہارے لیے نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو وہی جگہ مسجد ہے ابو کامل کے حدیث میں ہے پھر جہاں بھی تمہاری نماز کا وقت ہو جائے اسے پڑھ لو بلا شبہ وہی جگہ مسجد ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اکسٹھ